ہے کے اندر اتنا زور کے اندر اتنی طاقت کے اندر اتنا پوٹینشیل کہ سننے والا اگر غور سے سنے خاموشوں کے سنے دھیان لگا کے سنے اثر لیے بغیر نہیں جیسے اور اس بات کو کفار بھی جانے کی مان میں تھا سونے کی کمیلے سے پانی قسمیں کھا کے ہفتے سے نہیں سنے گے اس کے بعد پھر رات کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر میں بلند آواز سے پڑا کرتے تھے پھر کان لگا لگا پھر ایک دوسرے کو پکڑ لیا پھر قسم کھائے کہ آئندہ نہیں سنیں گے اگلی رات کو پھر پکڑ اتنی کیسے ہے مطلب کہ اس دعوت سے روکنے کے لیے تو لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکنا ہے تو بہترین علاج یہ ہے کہ نہ تو قرآن خود سنو ون غور کی اور جب پڑھا جائے تو چھوڑ پہ جاؤ تاکہ دوسرے بھی نہ سنو نہ سنے گے نہ سنو گا اس کے لیے پھر ظاہر ہے لوگوں کو دوسری طرف انگیج کرنا بہت ضروری اب آدمی کے پاس ٹائم ہے خراب ہو جائے کسی مسلمان کے پاس اور جیسے ہمارے پوچھتے آج کل کیا نئی تازی ہے کتنے پر اسکرین شہید ہوئے جب بھی کسی کے پاس کوئی آدمی کھڑا ہو رہا ہے تو یہ پوچھتے ہیں نا آج کتنے کرم آ رہے ہیں اسرائیل پر اور آج کل جیسے وہ کتنے پر سینی چاہیے تو جب یہ چلتے پھرتے ظاہر اسی کی پوٹی کا بیٹا ہوگا جو مسلمان ہوا ہے چچا کا بیٹا ہوگا اس کا بھائی ہوگا بات تو ہوگی نا بھائی سناؤ کوئی نئی صورت کی نازل ہوئی ہے جی یہ نازل ہوئی ہے سنیے کہتے ہیں ان کو اتنا انگیج کر دو کہ یہ لوگوں کے ساتھ ان کے پاس گفتگو کا کوئی اور ٹائم ہی نہ بچے اس کے لیے وہ لکمان حکیم کہتے ہیں اور رستم سہراب کے واقعات اور اور کہانیاں جو دوسری قوموں میں رواج بازی سے ہمارے یہاں سسی پنو ہے ہیر رانجا ہے سونی مہیوال ہے وہ اس قسم کے سلا کے سناتے ہیں قرآن اس کی مذمت سورہ رحمان میں جو لوگ اور حدیث قریب کے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے ہٹا لیں کہتے تھے مجھے کسی اب بھی یہ فلمیں یہ ڈرامے یہ فلاں یہ کیا ہے مسلمان کے ٹائم کو خراب کرنا تو ہے مقصد آپ کو نقصان بھی نہ ہو ٹائم تو گیا نا اور ٹائم وہ سرمایہ جو انسان کو دے کے ملا ہے بندے کو وقت کا استعمال کرنا آ جائے وہ بندہ ہے عالم عالم اس کو کرے بندے کو پتا چل جائے یہ گاڑی ہے یہ اسٹیئرنگ ہے یہ بریک ہے یہ کلچ ہے یہ ایکسیگریٹر ہے اس کا بندے کو ڈرائیور کہیں مجھے پتا چل جائے کہ یہ پارٹس ہیں گاڑی کے اور اس کو کارپوریٹر کہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ فلاں چیز کہتا ہے فلاں چیز اس کو مکینک آپ کہہ سکتے ڈرائیور کہتے ہیں سیلس مین ہو سکتا ہے اس میں پارٹس ڈرائیور نہیں ہو سکتا اسے گاڑی کا چلانا آنا چاہیے بندے کو وقت کا استعمال آ جائے بندہ آ جائے وقت کا استعمال اور اللہ نے وقت کی قسم اس لیے کیا انسان رکھے وقت فیصلہ کرے گا کہ کون نفے میں ہے کون نقصان تمہارا گزارا ہوا وقت وہ گواہ ہے وہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ تم نفع پانے والے ہو نقصان پانے والے تو ٹائم تو خراب ہو جاتا ہے پوری قوم تین تین دن انگیز ہوئی ہوئی ہے دفتروں میں جاؤ کام خاص ہوا کیوں جی وہ تین روزہ میچ چل رہا ہے ذرا یہ کپ کھولے تو اس کے بعد دیکھیں ٹھیک ہے ہم تو پہلے دنیا سے بہت پیچھے ہیں ہمیں تو ڈبل رفتار اپنی رکھنی چاہیے نہ کہ ہو تو یہ کس سے کہانیاں اس لیے ہوتی اور ہوتی ہیں کہ انہیں قرآن سے ہٹایا وقار اللہ جی نے کابل اللہ تسماؤں لہٰذا قرآن قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ قر القرآن خستہ میں ہونا جب قرآن پڑھا جائے تو اسی کو سنو فسماؤ نہیں کہا فسماؤ سنو فستا اور ساتھ فرمایا لہو صرف اسی کو سنو یہ تو قرآن اگر آپ نے کیسے لگائی ہوئی آپ نے ایم لگایا ہوا سن تو پھر آپ بات چیت کریں سوال ہمارے پاس جو ڈرائیور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہ گانوں کی بجائے قرآن سنتے ہیں لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ سواری ساتھ بیٹھ گئی ہے اس کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے اور پھر بات اور ہو بھی لگا ہوا بھائی یہ کیا ہے تو بند کر کے بات کرو بات کرنی بہت ضروری ہے بات نہیں کرنی ساتھ سیاست پہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں دنیا کے حالات پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کرو اس کو بند کر دیتے اور اگر اس کو لگایا تو وہاں سے تو خاموش میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت جتنے بھی پکار صحابہ جن کو فتح کی اجازت ان سب بھی رائے ہے اس آیت میں امام اور معموم کی افعال کو تقسیم کیا گیا امام کا سامنا خراب کرنا اور ان کو کہا گیا مقتدی کو کہا گیا ویسے القرآن تمہارا کام ہے خاموش کرنا اور اس کو سننا دونوں کا کام اللہ نے جو کیا دونوں کی جدا کر دی امام کا کام ہے پڑھنا مقتدی کا کام ہے سننا فص کرنے اولا ہوں خاموش رہو لال لاکھوں تو خاموش چاہے تم رحم کر دیا وہ جو مانگی ہے نا اس طرح سے رات مستقیم شاید مل جائے توفیق ملے اس لیے کہ اس کے فوراً بعد پھر اللہ کے احکامات سنائے جائے پہلے دعا کی جاتی ہے جنہیں سراد المستقیم اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس کا جواب جو آتا ہے کل مکمنی یا ہندو من ابسار ہند و کل مکمنات یا ہندو من ابسار یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جرابی بہن یہ کیا یہ کمانڈ آ رہی ہے تم نے مانگی تھی نا اے اللہ ہمیں گائیڈ کر وہ گائیڈنس آیا اس کو سنو لال تم تو ہم تاکہ تم پتہ ان کے یہ کیا کہتے ہیں لا تسمعوں مت سنو وہاں فرمایا ان سے دکھا خاموش رہو انہوں نے کہا ول گاؤ کی شور کرو وہاں پر میں لال رکھ ان کو ہانوں جن کا لال رکھا نہیں بولوں تاکہ تم غالب ہو جب تک قرآن سنا سنایا جاتا رہے گا تو غالب نہیں سکتے انہیں قرآن سے دور کر دو قرآن کو ان سے دور کر دو اگر غلبہ پانا ہے گا کہ زمانے کے حالات کے شکوے کرتا پھرتا ہے اور در بغل کتابیں دے زندہ داری اور تیری بغل میں موبائل ہے جس پر تو رنگ سے براہ راست بات کر سکتا بڑی بات یہ لائیو یہ کمانڈ دیتی حکم دیتی میں کیا کروں گی جی؟ آپ تو آپ کو پتا ہے ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ آپریشن ہو رہے پراپسی پہ ڈاکٹر امیرکا میں بیٹھا ہے وہ بندہ پاکستان میں آپریشن کر رہا ہے اس کو بتا رہا ہے فلاں کو کاٹو جواب اتنی لگا دو فلاں ڈوز اتنی دے دو اور اس کی پراپسی پہ وہ بندہ جو اس کی باتیں سن کے ڈاکٹر کی یہاں آپریشن کر رہا ڈاکٹر اگر تم سنو تو اللہ تمہیں کمانڈ دیتا ہے ہم تو اسے چودہ سو سال پہلے کی کہانیاں سمجھ کے پڑھتے ہیں کے لیے ایک ارب پڑھ دو دس سواب ہے عمل ہوں گے نیکی گینی نہیں جائے گی نیکی تولی جائے گی اور نیکی میں وزن آئے گا تمہارے عمل کے ساتھ ہمارے یہاں عام طور پہ جب کسی بچی کے بارے میں آ جاتا ہے کہ سلام کام کے کرنے سے ماں باپ کو محبت کی نگاہ کے دیکھنے سے ایک حد تک آپ کی ایک نظر پڑی ماں باپ کا پیاس نہ تو بڑی عجیب کی بات ہوتی ہے جب آدمی پڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کی نظر میں ہوتا اکبر آبادی نے کہا تھا بچے کا تعارف کروایا جا رہا تھا تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بی اے کر گیا ہے تعلیم کی وہ نہیں آئی ابھی ماں باپ کے کپڑوں سے اس کو بھو نہیں آئی یعنی سب سے پہلے بچہ ماں باپ کو سمجھتا ہے جیسا بعد میں آپ پائلٹ ہے امریکہ جو بیٹا لکھتا ہے اور ٹرک ڈرائیور میں تمہارے اندر کیا ہے وہ ٹرک چلاتا ہے جہاز چلاتے ہو اپنے آپ کو پڑھا پڑھا لکھا لکھا میں ہوں کمپیوٹر میں میں نے ماسٹر کی ڈگری تم اپنا اسلام میرے اوپر مت ہو تم driver I like you but I don't your religion مسلمان بیٹا بات ہوتا ہے تو جس تعلیم کا ریزلٹ یہ ہو کہ بچہ سب سے پہلے ماں باپ کو سمجھنا شروع کتابوں کے بارے میں ہم ایسی تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے ماں باپ کو سبتی سمجھتے لیکن پیار کی نگاہ ڈالے ماں باپ کے چہرے پر ایک مقبول حد کا سوال مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بازی کر رہی ہوں ذرا میں روز گھر میں یاد کر لیتا ہوں تو آپ ہر رات کر اتنا سعودیہ کا ویزا لگوا لائن میں کھڑے ہو اتنے پیسے خرچ کرو ہمارے گنگا بہ رہی جب کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کے برابر تو ان سے مراد وہ چیز نہیں ہو مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر آدمی دو دفعہ دبئی جائے تو لیوا جانے جتنا ہو جاتا ہے سفر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ نیمئی نہ جائے بس دبئی دو چکر لگا رہے تو نیمہ جانا ہو جائے گا یا آدمی کا جتنا الائن جانا آدمی الائن جا تو سمجھو تو بھائی چلا گیا ایک سو پینتیس کلو میٹر ایک سو پینتیس کلو میٹر اب اس کا مطلب یہ اس کا دبئی کام ہے تو انہوں نے میں الائن سے ہو کے آ جاتا ہوں پہلا ہی چکنا ہے نا اپنا ایک سو پینتیس کلو میٹر کا سفر ہی کرنا جب کہا جاتا ہے بنا چیز کا ڈھاک کے برابر سوال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آج جو ہے وہ ناپا جا رہا ہے حج کے ساتھ ناپا جا رہا ہے تو آپ جیسے آپ ایک پر بات کر کے کسی چیز کو توڑتے ہیں تو بندہ کا پنڈیا رہنا جب اٹھا میں نے دے سکتے دونوں ایک ایک کلو ہے نا حج کے ساتھ تولا جا رہا ہے جیسے سود کا گنا تولا جا رہا ہے کس کے ساتھ تولا جا رہا ہے ان وقت راج الما کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کا لاتا یہ سب سے پہلا بات جو رکھتے ہیں پہلے دو کلو کا رکھتے پھر چار کا پھر دو کا اور چھ کا پہلا بات جو رکھا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں آپ ربا دن و سب جو نظر آ جائے ربا ستر اور کچھ درجے ستر اور کچھ نو سے نیچے ہے تو یہ کچھ سے کام سود کھانے والے کے آزاد کو منیمائز بھی کیا جائے کم سے کم کیا جائے کم سے کم کیا جائے تو کتنا ہوگا ان یا جو لوگ کہ کوئی شخص اپنی ماں سے مکال یہاں سے میٹر ڈاؤن ہوگا ٹیکسی والے گھماتے ہیں تو دو درم گرتے ہیں جہاں مرضیاں چلے جاؤ تو دس بھی ہو سکتے ہیں بھی ہو فرمایا میٹر ڈاؤن ہوگا اس بندے کا تو ماں سے جنا کرنے سے شروع ہوگا اور ابھی ستر باقی رہتے ہیں یہ کیا یہ تولا جا رہا ہے میرا نیکی تو کسی کام سے درد تولا جاتا ہے جیسے حرم کی ایک نماز پچاس ہزار نماز کے برابر ہے ایک لاکھ نماز کے برابر حرم کی نماز حرم مکی ایک لاکھ آپ نے نماز پڑھی ایک لاکھ نماز کا ثواب مسجد اقسا کی نماز پچاس ہزار نماز کا ثواب ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایک ہزار نماز کا ثواب اب بدلا اس کی کیلکولیشن کا گزارا کہ نماز پڑھنے دو اٹھو بدلا نماز پڑھے مکے پڑھا ہے کرو پورا ہو رہا تھا ایک لاکھ کتنی بار کے آیا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اگلی اس کو معاف ہوگی جب تک وہ پورا نہ کر لے اپنا تو پھر آگے نہ پڑھے اسی طرح یہاں جب تک مومن قرآن سے جڑا ہوا اور قرآن سے کمان لیتا ہے یہ زندہ کتاب ہے یہ مردہ کتاب نہیں اب یہ پچھلی کہانی نہیں ہے یہ ڈے ٹو ڈے جو روزانہ تمہارے مسائل ہیں ان سے ڈسکس کرتی ہے ان کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتی آرڈر آف دی ہوتا ہے نا فوج اندر سب سے پہلے صبح سنایا جاتا ہے یہ تمہیں آف دی دیکھ دیتی ہے فجر میں سمجھنے والا کوئی ہو پڑھنے والا کوئی ہو اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھے قرآن ڈانٹے تو یہ کرنا شروع ہو جائے قرآن بشارت دے تو اس کی آنکھوں میں کچھ کے آنسو آ جائیں یہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے تب ہدایت ملے گی ورنہ قرآن کی اسٹڈی کرتا رہے اس کی تفصیلیں لکھتا رہے مستشرقین جو ہے غیر مسلم جو تحقیقات کرنے والے ہیں قرآن کی وہ کتنا پڑھتے ہدایت ملتی ہے اقبال نے کہا کہ تیرے زمین پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب یہ کتاب جب تک تیرے زمین پر نازل نہ ہو تیرے زمین کو کتاب نہ کرے تو اپنے آپ کو اس کا مقاطب نہ سمجھے تو اس کی ساری کمانڈ پھر صحابہ کے لیے ہوں گی وہ ساری دھمکیاں عبداللہ اپنے ابئی کے لیے ہوں گی ابو جائز کے لیے ہوں گی ابو ڈاک کے لیے ہوں گی ساری بشارتیں وہ بکر کے لیے دلہ کے لیے تیرے لیے کیا پھر تو یہ ان کی کتاب ہے تیری تو نہیں اور دعویٰ اللہ کا یہ ہے کہ یہ ذکر و کم یہ تمہارا ذکر یہ اتنی قسماتی کتاب ہے لقد انزلنا علیکم کتابا فی ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے تمہارے مسائل کا حل ہے تمہارے مسالس کا علاج ہے قرآن یو اقبال کہتا ہے کہ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب میرا آپ کو چاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کے چاہ تو سب کی تفصیلیں پڑھ لے کسی کا نہیں ہوتا یہ تو تیرے اندر نہیں ہو جاتی آدمی وہ دوائیوں کی ساری کتابیں لے کے بیٹھ جائے اور اس میں بڑے فلاں دوا فلاں کام کے لیے فلاں دوا فلاں بیماری کے لیے فلاں دوا کے فلاں سائڈ افیکٹ ہیں فلاں دوا کے لیے فوائد ہیں پڑھ لیں اس کے بعد اس کی بیماری کا آرام آ جائے گا جب تک وہ کھائے گا نہیں دوا قرآن سے یہ پڑھ لینے سے ثواب لے لینے سے ہم سیدھے کیوں نہیں ہو رہے اتنے چور دھرم کے اندر کے بیکار ہیں اتنے چور جمعے والے دن گاڑیوں سے موبائل غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ ہو گاڑی کر نہ کھول سکے تو کب تو لے جاتے جوتیاں غائب ہو جاتی ہر نماز میں ایک دو چار جوتیاں غائب ہو جاتی کیوں نماز بھی پڑھنے آئے کیوں نہیں سواب اکٹھا ہو رہا ہوگا کہیں پر دنیا میں اس کا کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا معاشرے میں اس کا نظر نہیں آتا تو اس کا علاج یہ کہ با جان در رکھ یہ جان میں جائے گا قرآن اندر جائے گا چون با جان در رفت جان بھی دشکر اندر جائے گا جان بدلی ہو جائے اور جاگ دودھ میں ڈالو گے تو دہی بنے گا نا وہ کیا کہا بہو نے جاگ بنا دودھ جمتا نہیں باؤ جائے گا تو تبدیلی آئے گی نا دہی بن گیا پھر اس کا مکھن بناؤ پھر اس کا گھی بناؤ پھر اگلے پروسیس شروع کرو مگر پہلے جان کو لگاؤ نا جان در جان دیگر دیگر شد جہاں بندہ بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا یہ بندے جوڑنے سے معاشرہ بنتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہر بندہ یہ کہے کہ میں تو چور کا چور رہا ہوں معاشرہ سدھر جائے سدھر سکتا ہے اگر ایک بندہ کرپٹ ہے دو تین چار چودہ کروڑ اکٹھے ہو جائیں گے تو کرپشن زیادہ ہوگی یا کم ہوتی چلی جائے ایک نیند کچی ہے اور ویسی سو نیچے کچی جوڑ دو گے تو وہ عمارت پکی کی ہو جائے گی نہیں سو کچے جڑ جائیں گے عید کا پختہ ہونا بہت ضروری انڈیویجل محنت اسے اقبال نے کہا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل میں میں اگلی آیات اس کا حکم آیا باقاعدہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام کرے خالی مٹی دے کے مکان بن سکتا ہے نہیں مٹی میں پانی ڈالو گوندو اس کے اوپر اس آگ جلاؤ بٹے میں ڈالو اس کو وہ عید بن گئے سرخ ہو آگ لگے گی صحیح لیکن وہ آگ اس کو پکا کرے گی جلائے گی نہیں جب خشت بنے تب کام آج ہم انگلش بہت کمزور ہے میرے سمے ہر بندہ اپنے کریکٹر کی خامیوں میں لکھتا اور ہم سب کے ملنے سے ایک معاشرہ بنا وہ معاشرہ بھی ویسے کمزور تو جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کافر اس بات کو سمجھ گیا کہتا لا تسمعون آتے القرآن لگا کی مسلمان کو اپنا سننے دور کا تو قرآن جب جب یہ قرآن ان کے پاس رہتا کبھی نہ کبھی ان کو سمجھ جاتی جائے آپ کو پتا بچے کے ہاتھ میں پستول دے دے آدمی گولی اس میں چڑھی ہوئی ہو چیمبر کے اندر تو کسی وقت بھی بٹن دابی سکتا وہ کہتے ہیں قرآن اس کے پاس رہا نا جی۔ تو کبھی نہ کبھی شاید بندی میں آئی جیسی ہے کیسی جی؟ کیا کیا اس میں لکھا ہوا کیا لہٰذا یہ دور کر لا تسمعوا لهذا القرآن فرقا چھوڑ لال لعلکم تغلبون غالب آنا ہے تو قرآن نے مت سننے دو اور قرآن سے دور کر اور اگر آج ہم مغلوب ہیں تو کس وجہ والا ہے زمانے کی فکر کر دو فلاں ہمیں انگریزوں نے چار نے چلی ہمیں زلیل کر دیا امریکہ نے ہمیں زلیل کر دیا فلاں ہمیں مار رہا ہے فلاں ہمیں مار رہا ہے حالات بڑے برے آگے سکوائے گرد سے دوران زمانے کے سکوے کرتے ہو خوار از مزدوری قرآن قرآن اور تو زمین قرآن کو چھوڑ کے ہوا ہے غلطی بچہ باپ کا ہاتھ چھوڑتا تو گم ہوتا ہے جب تک ہاتھ پکڑے رہتا نہیں گم ہوتا جب تک تم نے اللہ کی کتاب کو دکھا تھا وہ آتا اللہ مضبوطی سے پکڑ رکھو اللہ کی جب تک وہ چمٹے رہے نہیں پکتے گمراہ نہیں مزلو نہیں ہم چھوڑ کے حضور نے فرمایا تھا ہوا اب اللہ المتین یہ کتاب وہی اللہ کی رسی ہے جس کو تھامنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے سر کو بے اللہ ہے کم کتاب کا ایک سرا اس رسی کا ایک اللہ کے ہاتھ میں ایک تمہارے ہاتھ میں اللہ نہیں توڑے یہ رسا بھی نہیں ٹوٹے گا لن کی سام اللہ یہ ٹوٹے گا نہیں رسا بھی نہیں ٹوٹے گا اللہ بھی نہیں چھوڑے گا جب بھی چھوڑو گے تمے اپنی ہوگی اپنی کمزوری پختہ رکھو کے رکھو کس کی کمانڈ لو نہیں مان نہ پارلیمنٹ والے مانتے نہ عدالت والے مانتے یہ تو ہمارے مسائل ہیں اس وقت دنیا میں جو ہمیں مار گئی یہ تو اس کے سینٹنس ہیں جو دلالیں ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کو مارا جائے ایک سو بیس کے ہی کر دیے گئے ملن ون بھی اور بچوں کو باپ کے پیچھے چھپے ہوئے بچے کو قتل کر دیا کہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کوئی نہیں اب امریکہ کہتا سات الفاظ استعمال نہ نہ کریں دل ٹوٹ جائے گا نام لے کے مذمت نہ کریں اور ہمارے یہاں کوئی مسیحی خودکشی کر لے کیا مت آ جاتی نماز کو دہشت گردوں میں شامل کر دیں گے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آپ کے یہاں آپ کے کارپیٹ کی ہم امپورٹ بند کر دیں گے فیزیکلی مل جائے گی مار کے یہ سب بیماری کی نشان میں ہے بیماری نہیں ہے بیماری ہمارے اپنے اندر ہے بخار بیماری نہیں ہوتا ٹیمپریچر بیماری نہیں ہوتا بیماری کی نشانی ہوتی بیماری کر دو بخار چلا جائے یہ دلتیں بیماری کا کیا اللہ تم سے ناراض ہو گیا اس نے اپنا ہاتھ تم سے ہٹا دیا تمہاری تعمیر کروا دیا نے باہر ہو گئے فرار ہو گئے بندہ جب اپنی کپڑی کو چھوڑ کے باہر جائے تو تعمیم کروا دیتا ہے پھر چھوٹے کا دل چڑھ تو وہ پکڑ لیتا ہے نیپر والوں کا چڑھ وہ پکڑ لیتا ہے جہاں ایئرپورٹ والوں کا وہ پکڑ لیتے ہیں پھر تمہاری اس نے تعمیم کروا دی جس کا دل کرتا تمہیں پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا تمہارا تقلیم کوئی نہیں اور بھاگے تو لو کا پلٹ اور اپنے تفریح کے پاس آؤ وہ مولا ہمارا کا تمہارا خیر ہے واپس آ جاتے اس کا سارے علاج بتاتے ہو یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ جو اصل علاج ہے وہ کوئی نہیں بتاتے رب راضی کر رب کے ساتھ جڑ جاؤ کے بعد دیکھو پھر کیا ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے دل میں تمہارا روک جا رہے دوسری بات جو میں نے ابھی تھا کہ جب کریکٹر کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں میرا میں نے اتنی چھوٹا سا گنا کر بھی لیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا تو اگر بلکہ چھوٹے کی گناہ ہے گناہ تو بڑے بڑے ہوتے اور نیکی میں کس لیے کروں اس سے کیا ہوگا میری نماز سے کیا فرق پڑے میں نماز پڑھ لوں گا تو کیا زیادہ ہم اپنے ٹیکس کی فکر کو نہیں حالانکہ اگر ایک آدمی اپنے ٹریکٹر پر توجہ دے تو یہ سمجھے کہ اس نے ایک بندے کو مسلمان کر لیا ایک بندے کو مسلمان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے فرمایا تھا کہ علی تو ایک کافر کو مسلمان کر دے میری نجات کے لیے تھا اپنی جان کا کفارا ادا کر دیا اپنی جان کے ساتھ ایک جان اور مسلمان کر میری نجات کے لیے اور تو سو کافروں مسلمان کرے اس سے بہتر ہے کہ بگڑے ہوئے مسلمان کو سدھر اور وہ بگڑا ہوا مسلمان میں ادھر ادھر دیتا ہوں محلے میں کون ہے کبھی اپنے اندر وہ بغیر مسلمان میں تو نہیں میں اس کو سیدھا کر لوں تو یہ سو کافروں کو مسلمان کرنے سے زیادہ اہم کہ پر پر فاضل بنیا کبھی اپنے آپ لوگ پڑھے ہی نہیں بڑی فیس ریڈنگ ہے اور بڑی باڈی لینگویج کے بارے میں معلومات ہیں اور بڑے سائیکٹسٹ ہیں اور بڑے پتہ نہیں کیا کیا ہیں اور علامہ پڑھ پڑھ کتاباں عالم بنیا کہ کدی اپنے آپ پڑھے ہی نہیں جا جا مندر مسیطا بڑھنا ہے کدی اپنے اندر تو بڑھے ہی نہیں کشتی آنا شیطان نہ کرنا ہے کدی اپنے نفس نال لڑے ہی نہیں بلے شاہ آسمان اٹھتے کرنے وہ جا گھر بیٹھے ہی پڑھے ہی یہ چور ہے جو اندر بیٹھے تو یہ بدلا وہ ایک مسلمان کو یعنی سیدھا کر دو بگڑے ہوئے کو سو کافروں کو مسلمان کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور وہ بگڑا ہوا ہر بندہ یہ سمجھ کو میں اپنے آپ کو سیدھا کر لے سو کافروں کو مسلمان کرنے سے چھوٹا ٹارگیٹ پکڑو وہ جو تیرے پاس جو اندر بیٹھا ہوا ہے پڑ آسمان میں جو رہے ہیں ان کو جا کے ساؤتھ افریقہ میں جا کے پکڑنا ہے بندہ بگڑا امریکہ جا رہا ہوں میں وہاں بگڑے ہوئے کو ٹھیک کرنا بگڑا گھر بیٹھا ہی بگڑا اسی طرح اگر آدمی یہ کہتے کہ ہمارے تو جوش تو بڑا ہے دکھ بھی بڑا ہو رات کو روتے تھے جاگتے بھی تھے دھوپ بھی مار جاتی اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمان اللہ کا شکر کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ابھی امت کو فالج نہیں ابھی اگر کوئی پاؤں کو چیڑخانی کرے تو پتہ چلتا ہے میرے پاؤں کو ہولی گاندھی میں صاحب کو کپڑے سے بھی لایا ہو تو انجیکشن لگایا ہو تو دلی کی ہڈی میں کپڑا کا آپریشن کرنا تھا تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ان پہ اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا تو وہ پاؤں کو ہلا کے ناشت پوچھ رہی تھی اس سے کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ آپ ہم آ رہے ہیں یعنی ابھی اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاؤں کو کچھ خیر خبر بھی رابطہ تھا ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کس نے کیوں نہیں ماری تو وہ بڑے جاتے ہیں ٹیچا لگ جاتا ہے فلاں ٹیچا بھی انٹرنیٹ پہ جو بے آئی آئی ہے یا ٹی وی اسٹیشن جو بڑے وہ یہ سارے ٹیچے ہیں اخبارات یہ بلو پرنٹ یہ فٹ پاتھوں پہ چلنے والی ننگی عورتیں یہ سارے فالج ہو جائے ہم مارے تھے چنیا میں اور یہ یعنی کوئی پرواہ نہیں یہ کپ دیکھتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہمیں پتا چل جاتا ہے کتنے تم بیماری مارے دکھ ہوتا ہے اسی بات پہ ہمارے آر ایس ایس والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مسلمان پہ کہیں مصیبت آتی ہے ہندوستان کا مسلمان سوچنا شروع کر دیتا ہے لیکن جلوس نکالتا ہے کیا مطلب ہے اس کی لائف لائن ادھر اپنی عیدیں ان کے ساتھ کرتا ہے منہ اپنا ادھر کر کے نماز پڑھتا ہے یہ وفادار نہیں ہے ملک برطانیہ وزیر ایک کہہ رہا ہے کہ جناب جس دن پاکستان کی ٹیم جیتی اور یہاں وہ جو برٹش پاسپورٹ ہولڈر پاکستانی انہوں نے جلوس نہ خوشی کا نکالا اور جھنڈے نہ لہرائے تو ہم سمجھیں گے برطانوی ہو گیا پاسپورٹ ہمارا لے لیتے خوشیاں ان کی جیت میں مناتے پاسپورٹ برطانوی لیا ہوا ہے اور شاہد احمد کے چھکے برطانیہ میں جاتے ہیں رابطہ ادھر ہے فلسطین میں ظلم کرتے نیند اٹھ جاتی جس بچے کو گولی لگتی ہے اپنا بچہ نظر آتا ہمارے ہاتھ میں ہے جنہوں نے بارڈر کھول لی ہے وہ کچھ نہیں کرتے جن کے پاس جہاز ہے آپ کو پتھر کا مقابلہ تو نہیں نہ ہو سکتا میزائل یہ مقابلے میں جہاز کے مقابلے میں جہاز ٹینک کے مقابلے میں ٹینک میجائز کے مقابلے میں میزائل جو کر سکتے ہیں وہ کرتے کوئی مطلب ہے کہ ہم کیا کریں آپ بھی کر سکتے آپ یہ کر سکتے ہیں نہ دیں ایک درم کا نقصان آپ نے لوگوں کا کر دیا کوکا کولا نہ دیا ایک جنم کا نقصان کیا ہونا جو نقصان ہوا ہے یہودی کی ماں ہوا ہو جائے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی پیسے کا نقصان ہو جائے تو مانگا جاتی جس پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے made in U S A دو نمبر چیز یہودی کو اپنے وطن لڑکی کوئی یادگار ہو نا اپنے خاندان کے اندر پڑھی لکھی نہیں ہے یہ بہت بڑا کر آج کل یا کوئی نہیں یا کوئی شکل سورت نہیں اچھی نہیں تو پھر وہ چچا داد مامو داد کے گھر بٹھا کھا کے کیا کہا جائے دیکھو بیٹا تم نہیں کرو گے تو بہت میں تم نہیں گھر میں کرو گے تو باہر کون کرے تم نہیں پڑھتا رکھو گے تو کون کرتے آزاد یا ہماری عزت کرنی پڑتی پاکستان کی چیز دو نمبر بھی ہوگی تو بھی تم نہیں خریدو گے تو امریکی خریدے گا بچی ہے اپنے وطن کی اس کے دکھ اس کے سکھ اس کی گرمیاں اس کی سردیاں اس کے دریا اس کے صحرا اس کے عیب بھی ہمارے عیب ہماری طرف ریفر کیے جاتے کہ نہیں کیے جاتے ہمارے دو نمبر چیز ہے تو ہمیں خریدنی چاہیے وہ خریدیں گے نہیں خریدیں گے کون خریدے گا تو پڑی رہے گی چڑھتی رہے گی مارکیٹ کھلتا اللہ برکت دے گا اس میں اللہ اس میں برکت دے گا تیری نیت صحیح امریکہ نیت نہیں ایڈ کرنا جس چیز پہ لکھا ہوا نظر آ جانا ان یو ایس اے اسے چیز مت مر کر نہیں لینی خبر کر دو نمبر بھی نہیں لینی لو سبر کر دیکھو بات بائی کار تو یہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر کوکا کولا کا جان چھوٹ سکتے نہیں فتوا آیا ہے جمیت علماء اسلام ساؤتھ افریقہ یہ فتوا ہے اور باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے یہ سجیشن نہیں ہے یہ فتوا ہے اور جس مسلمان کے نالج میں آ گیا وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن جواب دے اور وہ فتوا یہ ہے کہ کو فارمولا بھی دیا گیا ان دونوں کے اندر point zero three percent alcohol beer کی قسمیں لکھی جنہیں ہمارے علماء حرام کرتے انہوں نے کہا کہ ان بیئر کے اندر فلاں فلاں فلاں بیئر ان کے اندر پوائنٹ زیرو ون پرسینٹ اور فلاں وکتی میں پوائنٹ زیرو ٹو پرسینٹ ہے اور پیپسی میں پوائنٹ زیرو تھری پرسینٹ کیوں نشہ ہمارا سال کا بچہ پیپسی دوڑ کے پیتا ہے آلہ دیکھ جاتے ضرور نشہ نشا اس کے اندر کھانا اندر نہیں جاتا بچوں کا جب تک نہ ہو پر یہ مذہبی طور پر اس کے حرام ہونے کا پتوا آ گیا جنرل گوشت اور وہ بھی کیسے ڈسکلوز ہوا ہے پرسنل ان کا فارمولا ہے بتاتے نہیں وہ کا فارمولا تھا ان کی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس بیوی اور بچوں کے درمیان پراپرٹی کا جھگڑا شروع ہوا تو اس نے کہا کہ پیپسی کا جو فارمولا ہے وہ اس نے مجھے اخمیر میں دیا جب نکاح ہوا تھا اس نے مجھے گفٹ دیا لگا یہ میرا اس کی اولاد کا اس میں کوئی حصہ نہیں تو وہ جھگڑے میں پھر وہ فارمولا کورٹ نے منگوایا کے یہاں سے پھر وہ لیک آؤٹ ہوا اور وہ پورا فارمولا اس کے اندر دیا گیا اور جب جس فیکٹری میں یہ بن رہی تھی وہاں ہمارے کا ڈیلیگیشن گیا انہوں نے بتایا کہ جی، آپ لوگ آئیں ہمارے یہاں وزٹ کریں آپ ایسی فتوا دے رہے ہیں کہ سینٹرل دینے ہے وہ گئے اور جب ہم نے فارمولہ بتایا اور کہا کہ جی آپ کون کون سی چیز اس میں مکس کرتے یہ جو چیز ہے یہ اس کے اندر ہے دیوست جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہودی کی ملکیت ہے اس نے تحریری طور پہ لکھ کے دیا کہ اتنے پرسینٹ اسرائیل ہو جائے جہاں بھی آپ خریدتے اتنے پرسینٹ ہوا اور مخفت کس کا ہے پے ایچ پینی سیل اسرائیل یہ ہے tax pay each penny sale Israel اب یہاں تھوڑی پروڈکشن میں اس کے کنزکشن میں تھوڑا سا فرق آیا ہے بہت سارے لوگ اوائڈ کرنا شروع ہوئے تو انہوں نے یہاں کے جو متنی کو آگے کر دیا کہ یہ تو کس کی ہے یہ تو چلا کی لسن تمہارا وہ پاکستان میں بنے وہ سعودیہ بنے وہ جہاں بنے فارمولا تمہارا خنزیر تم حرم میں لے جاؤ مینا میں لے جا کے ذبح کرو تو خنزیر پاک نہیں ہو جائے گا کسی کی سعودیا میں ذبح ہوا مینا میں ذبح ہوا خنزیر خنزیر جائے گا اور رحمت آنے کام کر دیا یہ تو ہو سکتا ہے کہ مت کی یوں سمجھے یہ جو آپ ایک کر ہیں اس کی گولی لے کے ہمارے بچوں کو مار اب پتہ نہیں کہ مسلمان کی گولی ہے محمد عبد اللہ تصویر میں تو اگر آدمی سوچے میرے ایک پیپسی نہ پینے سے کیا ہوگا تو جناب میرے ایک پیپسی پینے ہی سے تو سب کچھ ہو رہا ہے نا ان کی فیکٹری چل رہی ہے تو ایک کے پینے سے چل رہی ہے جب ایک ایک کر کے توڑنا شروع کر دو یہ یہ سمجھو کہ اس کا اثر کیا ہوگا نماز و بندی یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرگٹ کو لوگ کہتے ہیں چپکلی کو یہ چپکلی نہیں گرگٹ کی بات ہے گرگٹ کو قدر فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام پر آگ دلائی کی تھی تو اس نے پھوک ماری پھوٹا رات کو آواز ہی چیز لے آپ گرگٹ کی پونچھ سے آپ بتائیے کتنی آگ جل گئی ہو جب گرگٹ جتنی پونک مار سکتا تھا اتنی تو اس نے ماری تھی اب پم تو نہیں چلا سکتا تم ایک درم یہودی کی جیب سے نکال سکتے ہو تم نے اتنا کیا تاون والا گھر تکوا نیکی میں تمہاری تمہاری آپریشن ہونی چاہیے بولا تاون والا دن کا گنا اور زیادتی کے کاموں میں تمہارا کام نہیں ہے بندہ ہے امام وہ نفا احمد اللہ علیہ جناب میں خیات ہوں درجی ہوں اور میں کپڑے سیتا ہوں حجاز نہیں ہوں دنیا ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پکڑ لے کہ میں اس بندے کے ساتھ کوپریٹ کیوں کر رہا ہوں اس کے بندے کو ڈھانکنے میں فیسلیٹیٹ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے نا تمہیں جہاز کے کپڑے سیکھتے اللہ کی قسم وہ دیہاتی جو کسی دیہات کے اندر کسی گاؤں کے اندر سود کاٹ رہا اسے نہیں پتا کہ میرا سود جہاز کے کپڑوں میں استعمال ہوگا قیامت کتنے اسے ملا گا اگرچہ اس کو اللہ تعالیٰ بری کر لیکن کیس چلے گا ظالم کو تم واپس کر مت سمجھ لیجیے کیا بہت کچھ ہوگا بسم اللہ کا کیا آپ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دور کا تین سو تیرہ سے کیا ہو تین سو تیرہ نہ ہوتے تو وہ دس ہزار کا نسل پھر مکے میں جاتا اور وہ دس ہزار نہ ہوتا تو ایک لاکھ چوالیس ہزار وہاں میں نظر آتے اور وہ ایک لاکھ چوالیس ہزار نہ ہوتے تو یہاں ڈیڑھ نظر آتے یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا یہ دیکھو وہ کیا کر وہ کمزور کو طاقتور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے کہ دنیا میں تمام گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ان اوہل وجود ہے نہ بیس ان کبوت اللہ نے فرمایا گھر تو مکڑی بھی بناتی ہے گاڑی بنا کے رہتی ہے پیچھے بھی چھپتی ہے وہ شکار بھی کرتی ہے لیکن تمام گھروں میں کمزور گھر کس کا ہے مکڑی اوہل زکریہ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وحن العظم منی اللہ میری حدیت کو کی ہوگی کمزور ہوگی ابھی اولاد ہوگی وشجعل الراس شیبا میرا حق چولے کی طرف بھڑک اٹھا ہے وحن اوہن لیکن یہ سب سے کمزور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل بن گئی جب کافر جا کے کھڑے ہوئے غارے سور کے منہ پر حضور تعالیٰ نے اندر نے جالا سن اور ایک آدمی کہتا ہے یار اس غار میں تو نہیں ہے اور دوسرا کہتا ہے یار دماغ ہمارا کام کرتا ہے غار میں ہو تو مبنی کا جالا نہ ٹوٹا مچھلی کے جالے جیسی کمزور زمین کو اللہ نے کتنی بڑے کتنا بڑا کام لے لیا جب چاہتا ہے تو کمزور کو کمی کر دیتا لہذا یہ مت سوچے بسم اللہ کرتے جس سے بھی سلام دعا ہے اس سے کہیں کہ مت پیے سبکار کریں کوئی دوست کا کہتا میں پیپسی منگاتا ہوں بھائی صاحب تم کھاتا پانی دے دو اللہ تعالیٰ کے اس پانی میں برکت ہے مجھے نہیں چاہیے میں تیرا پیسہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہوتی جیب میں میں بناؤں گا افزا لے آؤ اتنی کچھ آؤں ارے ان کی مدد بھی ہو جائے گی مسلمان کی مدد ہوگی نا ماں منیبا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اگر غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں تاکہ اگر میرے کٹے میری نمازیں کٹے میرے روزے کٹے تو میری ماں کے کام آئے تیرے جیب سے پیسہ جائے تو تیری دھرتی ماں کے کام آئے تیرے ملک کے کام بنا کے دو ہم تکلیف کرے بنا بنا ہوتے کا پانی لیا تو نہیں پینا کر رہے ہیں یہودی کو نقصان کو یہ تو کہا ہم نے ٹینک تو نہیں میں چلا سکتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یقیناً مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو تین سالوں کی تو ٹینک لے کے کیوں نہیں کیا اس کا یہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو جو تو مالی فائدہ پہنچا رہا تھا یہودی کو وہ تو تو روک سکتا تھا لا یو کر کے خدا میں بن جاؤں گا اللہ ہر آدمی سے اس کی وسط کے مطابق سوال کرے گا کہ تو یہ کر سکتا تھا یہ کیوں نہیں لہٰذا ہم نے یہ کرنا ہے اور دوستوں کو بھی آگے کہنا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ندی کا تو ہم چکا کے گے کافروں کو ہم انہیں بدلا دیں گے ان کے برے عمل اشو ایک برا ایک ہوتا ہے یہ کو سب سے برا کام اس سے ناپ کے جزا دے مومن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والا نجی آپ کا نظر نہیں کامیاب میں اس کے بہترین عمل سے ناپ کو جزا دوں یعنی اگر نماز بندے نے سب سے بہترین تو بڑی اللہ تعالیٰ حساب لگائے گا تو اس نماز کا جو سب سے بہترین روزہ رکھا روزوں کا حساب لگائے گا تو اس اس کو کو کے طور پر استعمال کرے اس کو مئی کے طور پر استعمال کرے اس سے ناپے گا جیسے ساری نمازیں ایسی ہوئی وہ ٹوپا رکھے گا اللہ تعالیٰ کافر کے بارے میں فرمایا جس نے بدترین کام کیا ہوا ہوگا میں اس سے ناپ کے اس کو دے دوں اس کا جو میں ایک رکھوں گا بلاگر جنم اب کو آ جائے کامیاب اس کے بدترین کام سے میں شروع کروں گا کس نے یہ کیا اور مومن کا سب سے بہترین کام ہوگا آپ دیکھیں یہ تو مونگ بیچنے والے ہیں اسی طرح مختلف چیزیں جو بچے مارکیٹ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں مونگ ہوتی ہے اسی کا تجربہ چاول کو نہیں ہوتا اس کا نہیں پتا مونگ پھلی بیچنے جاتے ہیں دو تین قسمیں ہوتی ہے مونگ ایک وہ جو کالی ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو گیلی ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو کوڑے کی مونگ ہوتی ہے جو اپنے پودے کے ساتھ لے کو کاتے وہ ایک تو پھیل رہتی ہے دوسرا کیونکہ وہ سوکھنے تک پودے کا جوس آخر تک لیتی رہتی ہے لگا وہ میٹنگ بھی ہوتی ہے ان کے تین الگ ریٹ کرتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ مکس کر کے لے جاتے تو وہ چیک کرنے کے بعد وہ جو گیلی ہے یا کالی ہے اوپر یہ یعنی کالی اور سفید کو مکس کر کے لے گئے کہ چلو جی، یعنی اوپر سفید ڈال دی نیچے کالی اوپر ہی ڈال دی چلو اوپر والی کا ریٹ لگ جائے گا تو وہ بھی جو آگے کا پانی ہے وہ پلٹا کے تو ڈھیر لگواتے اس میں نہیں دیکھتے بوری کے اندر نہیں دیکھتے ڈھیر لگاتے نیچے سے کالی نکلا آپ کو کر سفید اس میں جتنے پرسینٹ تھی خسارا ہو گیا کہ نہیں ہو جب ریٹ لگا کالی کا تو سفید کا نقصان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یا گیلی کا لگ گیا تو سوکھی کا ہو گیا نقصان کہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے بہترین کاموں کا ریٹ لگاؤں شروع کروں یہ اتنا برا ہے آپ کو پتا کہ جب کوئی آدمی برا کام کرتا ہے تو پھر اس کے حوالے سے اس بندے کو مطلب کہ آدمی کے پاس بیس ہزار باپ سے بھاگا ہو پکڑ لیا ہو کیا کیا کر بھاگا ہو تعمیر میں کہتے نہیں جب یہ بغیر بیجے گئے اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا ہو کہتے ہیں جی نا غلط ہے اس کا یا عمر غلط ہو پاسپورٹ ہی غلط ہوگا جب اس کا ایکسپائر کر گئے پاسپورٹ تو اب ڈیٹ آف برتھ میں کیا خرابی پورے پاسپورٹ میں خرابی ہو گئی ہے جب فرمایا جو بدترین کام ہوگا اس سے اللہ نے گا اس یہ وہ ہے تو یہ کرتا اور جب مومن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ ہے تو سینے کھول کے گولیاں کھاتا دنیا نے ڈھیر صرف کی طرف اسے دعوت کہتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے سفا میرے لیے تو بھی کا نام رب کہ بلاؤ میں بلاؤ میرے ہاتھ میں کھڑا کرو باہر بڑی دور ہے بڑا ستایا ہوا وہاں لوگوں نے تو بڑی اہمیتیں دی میرے نام کی میرے کا تو اللہ تعالیٰ اس کا سب سے بہترین کام گنوائے بچہ پاس ہو کے آتا ہے میرا پتھر اسٹار لے کے آیا میرا بچہ فرسٹ بھی یہ لے کے آیا سب سے جو بہترین کام کیا وہ والا نہ کیا نہ نام اللہ تعالیٰ کے بہترین کام کو ان کے ساتھ ابتدا بنائے ذالک کا وعدہ ہوا رہ یہ بدلا ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ لہم کیا دار الخل وہاں ان کا پرمانٹ ان کی کالونی بنائی جائے یعنی ایسا نہیں کہ وہ آئے ایک ٹور تھا ان کا یا یا پہ ٹرانزٹ جاننا میں نہیں جائیں گے دو چار دن وہاں گھوم پہ گئے اور بڑی کرنی اب کیوں جب گھوم کے آتا ہے گاؤں میں تو پھر اسے کچھ گاؤں بڑی اس تھی روزہ کھولنے کے بعد آدمی کو پانی سے بڑا قدر آتی ہے پانی گرمیوں کا روزہ ہو لمبی لمبا دن ہو گرمیوں کے روزے ہوں اور آدمی پانی کے سامنے بیٹھا ہوا پانچ سات منٹ رہتے ہیں روزہ کھلنے میں اور آدمی تیاری کر رہا ہے کہ کہ سب سے پہلے پانی اس وقت وہ آئے پڑے اگر ہم جائیں تو ہم اس پانی کو زمین میں غائب کر دیں اور پھر کون اس کو لے کر آئے تو بندہ کہتا ہے اللہ تین پندرہ گلاس سے تین اس وقت آدمی کو دھمکی کا اثر پتا چلتا ہے جب وہ سامنے پانی پڑا ہوا ہے اور سورہ ملک بندہ پڑ رہا ہو اور اللہ کی دھمکی سامنے آ جائے اللہ نے آ میں میرا تو میں یہ آدمی کو بیمار موں میں پانی کو خشک کر دوں کوئی ہے کیا گیس ہی ہے نا دونوں ایچ اچھا، ٹو وہ پانی کیا ہے دو گیس ہیں اور ہمارے بہت ساری گیسیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ضروری نہیں تیرے پیالے میں سوراخ کر کے اس کو لے جائے وہ اس کو آپ بھی گیسوں میں تبدیل کر ہم چاہیں تو ہم پانی کو لے جائیں اور یہ بہتا ہوا پانی یہ میٹھا پانی کون لے کے آئے گا پلاؤ لا سکتے سوچ آدمی کہتا تھا پانی کی بڑی ہے بچہ بھوکا تو دمکی دیا کہ کھانا نہیں دیں پیٹ بڑا ہوتا کر چیزیں تھوڑا چل جائے تو دیر میں ماں کو راضی بھی کرنا بیوی کو پچاس ہزار بھیجا ہوا تو پھر آدمی دمکی دے میں تمہیں خرچہ نہیں بھیجوں گا تو پتہ چھ مہینے کا ہے میرے پاس کتنی دیر میں میاں راضی ہو جائیں گے اتنی دیر دن میں بات نہیں کرتے دمکی کا خرچہ ختم ہوا ہوا ہے دکان پہ قرضہ چلا ہوا دکاندار روزانہ صبح کے دروازہ بجاتا جس بھی پیسے دو اور جب چوک کا خط چلا گیا میں خرچہ نہیں بیچا پھر وہ کہتے جو کہو گے وہ مانو اب اما کے ساتھ میرا گزارا ہو جائے خرچہ ہو بیوی کے نام سے آپ تم کروا کے آئے ہوئے ہو تو تم نے چابی کو ان کے ہاتھ میں دے دی اللہ نے کیا فرمایا ارے جاد تھا بیما فضل اللہ باد آباد وہ بیما ان کا مرد اس لیے مینیجر ہے جب کیا ہے Men are managers of women. الرجال قوامون على النساء مینیجر کا لفظ استعمال کیوں کیونکہ وہ چابی بات کے پاس ہے بیمان فاقو من اموالہم بیوی اپنا کماتی ہو بندہ اپنا کماتا تو مجھے ایک درد کیوں نہ بندے کیوں بیوی کو نہیں ڈرتی اس لیے کہ بیوی جس چیز سے ڈرتی ہے وہ تو تمہیں ہاتھ میں دیتی دادا زیادہ کرائسس جو ہے اگر میں بھی جانی تو بھی جانی کون بھرے گا پانی وہ بھی نوکری کر گئی تو بھی نوکری دونوں کی چھٹی ایک ہی وقت میں دونوں آگے ساڑھے تین بجے گھر آپ تو کہتا تو میری گراہ میں کروائے کوئی میرے اسٹوڈر کروائے کوئی مجھے مسکرا کے دیکھے وہ بیچاری ساری مسکراتے وہاں کام پہ خرچ کر کے آئیے وہ بھی ڈیپارٹر ہوئی تھی تمہیں کیا کیسی مسکراہٹ دے گی وہ دادا کھانا کرتے تھے ڈبل ایم میں کیوں اور سلاد کا ریشو ان پڑھوں میں بہت کم وہ پھر بھی گزارا کر لیتی ہے سے پتا ہے وہاں جاؤں گی ماں کے گھر آگے میری ہیں بھابھیوں کی جتیاں کھانی ہیں بھائیوں کی باتیں سننی ہے بیوی کو چار لاکھ روپئے نام تم نے جمع کروا دیا اور پھر کہتے ہیں میری امی کی خدمت کرنی ہے امی کو کپڑے دھو کے دینے ہیں کیوں کریں کہ نہیں کریں ہاں خرچہ امی کے نام جاتا ہو پھر امی گھر سے نکال کے لاتی ہو بہو کے ہاتھ سے رکھتے ہو بہو کو پتا کہ اس ہاتھ سے چارہ ملتا ہے بطخ کو بھی پتا روٹیاں کون ڈالتا ہوں یہاں سے باہر نکلتا ہوں میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا حیوان ہے اسے بھی پتا خرچہ کہاں سے آتا ہے وہ تو انسان اصل چیز یہ ہے کہ وہ ٹور پہ نہیں جائیں گے لہن پیا دار کل ہمیں پیچھے آپ گئے پر یس کروں پر نار بس وہ صبر بھی کرے فائدہ تو نہیں گئی ان کا ٹھکانا وہاں کسی کا صبر کا بھی کوئی بدلا نہیں السلام علیکم کا بھی کوئی بدلا نہیں سبحان اللہ الحمدللہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہے اور جو ریٹ لگ رہا ہے وہ نہیں لگ رہا ہے بنا واپس آواز